فوج پولیس ایمان تھانے تھانے اسمبلی اسلام ایک قانون اللہ دا رسول بنے گئے اللہ دا رسول بنے گا اسمبلی کے طرح سو سٹھ پہ پھر ہو کا اس کو بعد کچہری فیصلہ ہوتا پیا قانون برطانیہ یا اسلام ہے برطانیہ تھانے میں چلتا تھا اس سے پرچہ کا کیا اس سے تحفظ اس سے ملزم اسے مجرم ملزم مجرم کے قانون کیا ہے انگریز ہے برطانیہ

نبیوں کا قانون نبی کے مقابلے نہیں چل سکتا کہ انگریز کافر کا قانون چلا چلا بیٹھے نے پھر بھی کی ہے دعوی اسلام کا مسلمان کا آئی ایم گڈ مسلم منافق جہاں آدھے اسلام پورا نہیں چھوڑے نا کوفری پورا نہیں چھوڑے نا انگریز نے آ کے کوئی اسلام رکھو کوئی کوفر رکھو اسلام رکھو یہ نماز داری کلمہ حاج حج بیت اللہ سکول رکھو اسلامیات مذہبی باقی کفریات زندگی رکھو مذہبی امور مذہبی اج کا بندوبست کر دیا کٹار کا بندوبست کر دیا یہی کر دیتے کافی سارا نظام اور دولت عورت حکومت سلطنت وہ انگریز بھی لوا گے نماز وہ نبی پاک بھی لوا گے انگریز کے نظام دنیا کی جنت نبی کے نظام آخر کی جنت دونوں پاس جنتا کا لے کریے قوم ڈبل سال ہم رہا تھا کفر کا نظام سملے سے سارا کچھ رکھنا پوسی گھاٹا واٹا سارا کچھ آنا پوسی یہ نہیں ہو سکتا

جیڑی حکومت دین نال اسی سمجھ رہا ہے اے اللہ تعالی نو پسند ہے جیڑی دین تو آزاد اسی سمجھا ہے پھر اونی حکومت اللہ تعالی نو پسند ہے دینی اللہ تعالی کل اللہ مالک الملک حکومت اللہ تعالی نے دینی ہے جیڑی دین نال لو گے دین نال رکھو گے پسند ہو گی جیڑی دین نال جنگ کر کے حکومت لو گے کار ہونی پھر اونی ہمانی شدادی نمرودی یزیدی بن جاتی اللہ کا تو سامان ہوں تو وہ لکھے نہ بیٹا نا کہ ہون میرا صحیح اصل دین نہیں اصل ہے پیٹ حربے مختلف ہیں یہ بھرو پیٹ بولو ملا پیر حاکم عوام مالدار پنجے تک کے نہیں تو مقصود ہے پہلے تو دس دیں دولت حکومت سلطنت انگریز والا نظام ہوں نظام وہ ہو سکتا پہ اصل ہوں نظام افراد نہیں ہوں نظام وہ رہنا ہوں بہت ان جو بندی ان بریلوے کتنی فرق ہے نواز لیجیے پی پی عمران خان کتنی سیاسی پارٹی ہیں یہ کتنی ہیں میرا سیاح انگریز نظام چلاو کٹھے میں سارے مشترکہ ہیں فرق کی ہے وہ آدھے تیرا بندہ لے جائے تو میرا لگ جائے وہ میرا لگ جائے تو تیرا لے جائے میں اپنی گال کریں سارے کو سمجھا وجہ ہے جو ہندوستان ایک انگریز آیا نا انہیں حکومت بنائی نا عہدے عہدے سن حکومت کے نظام عہدے سن ہندوستان ایک ہندو سکھ یہودی مجوسی کلمہ کلوا گو منافق سکو والے یہ سارے کھڑے سن انگریز آنا سی او لگو میرے حکومت تعلیم پڑھو تعلیم انگریز دی سرکاری غیر ظاہر دیتے سارے ملتا مذہب پڑھتی سن پھر وہ لگتے سن ہوں انگریز کے نظام لگن کیتے سارے جانے سن لڑائی کی نہیں ہونی تھی آپ پاسے چاہنا تھی تو نہ لگ میں لگا کہ تو نہ لگ میں لگا ہندو مسلم بھی لڑائی تھی سکھ مسلم بھی لڑائی تھی ہندو سکھ بھی لڑائی تھی کیوں انہیں امرادہ ہوتا ہے کہ بندے سال دس امیدوار ہیں انگریز کے نظام میں سارے لگا کے تیار ہیں جنگ اپنی ہوتی تھی ہونا تھی امرادہ تیرا لگ جائے میرا نہ لگے ہوں جی۔ یعنی انگریز کے نظام میں سکھ ہون گے سارے یعنی انگریز نے آگے گھوم کھاؤ انہیں آگے سرکار اصل کھا من کے تیار ہے پر انہیں آگے میں نہیں کھا من دینا انہیں آگے میں نہیں کھا من دینا انگریز کو پتا تھی انہیں آگے سارے تو ہوں لگ نہیں سکتے لگنا تھا ہیٹ لکھ رکھ دکھا پروگرام فٹنگ رکھو جہاں موری جو لگتا سو چوی جا لگ جائے نہیں لگتا اصل نظام ہندو مسلم لڑتے پے نا آپس انگریز دی ججی کورسی کی دونوں تیار ہیں وہ بھی آدھا ٹھیک ہے وہ بھی آدھے پر تو نہ میں بوا گا ہوں کی جنگ ہوئی نال جنگ ہوئی آپس میں سارے جو بندی صرف ٹریننگ چاہیے تعلیم چاہیے شناختی کارڈ کہ تمہارا مدد سننی ہے وہاں بھی جو بندیشی ہے

اصل نقل بھی دن ایک دن ان کو دو نمبر نکل دن نیم کو دو نمبر لکھ دن پاکستان ہے باقی کڑی سین روب ہوگی خدا دو نمبر بنائے کافر ہیں پاکستان نے نیم کو دو نمبر بنایا ہوں آپ سوچو خدا تو لے کے نیم کو تک دو نمبر بن کر دیں گے باقی ملا پیر دو نمبر نہیں بن سکتے اصلی نقلی دا ہوشیار دے لکھا کرے پوسٹر تیار نقلی دو ہوشیار رہی لیجیے نکالی دو ہوشیار رہی ہے لو جی کیا کہ دو روپئے کا نیم کو ہے

اصل ہونے رلے دا دور ہے جمہوریت دا دور ہے رلا فرور فار فرور چار جو پان تے دئی بھلے دا بنے کرے نام دا سارا رلا کی تھی ہن تھانے دے وچ بہادی دا کوتر وی جو بندی دا وی شیعہ دا وی اور بریلوی دا وی ہندو دا وی سکھ دا وی یہودی دا وی مجوسی دا وی سارے دے مذاہب مختلف ادیان مختلف اقوام مختلف ممالک مختلف لیکن سکول کالے دے سارے کٹھے نہیں مطلب ہے نا دینی تعلیم ہے نہ اسلامی تعلیم ہے ہن وہ اللہ کا کہنا بہادی ہے یہ کوئی نہ اخلاص کر دے نہ منافقت دی کہ دین انگریز آنے کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو جائے انگریز نے کلے ہو جاؤ کلے ہو جاؤ انگریز آپ پیچھے ہو گیا ہوں غلام نے کھڑے نے انگریز نے کٹھے ہو جاؤ مسیح تھانے کٹھے ہو جاؤ سمری سکول کٹھے ہو جاؤ کہ سارے ہم اٹھا انگریز اگریزوں نے بکرے ہو جاؤ کتنے جی کٹھے بکرے ہو جاؤ مصیبت بکرے ہو جاؤ مدرسے بکرے ہو جاؤ

وڈی لاچی چھوٹی لاچی سو مثالا کتنی پاؤ سارے کٹھے ہو گئے بابی انہیں آگے مثالیں پھٹ جائیں گے انگریز نے آگے نظام میرا رہے گا مثالیں ہو گے ہاں جی، انگریز نظام نظام نظام ہوگا نام کی نال جل پاٹ ہو ہے دی سٹو ہاں جی، کہنا فوج پولیس اسمبلی تھانہ کچہری ریڈیو پیپل متبانی واقعی وچ چھوٹی وچ ٹماٹر ہری ادرک خون سارا اے سارے رلا کلہ

اسمبلی مر جائے تھانے مر جائے فوج پولیس مر جائے پولیس مقابلے مر جائے پوچھو کیا کہ شہید ہو گئے مسیح مرے مردار اسمبلی مرے شہید یہ مطلب ہے خدا دے گھر مرے دے مردود دے انگریز دے گھر مرے راج مرے دے شہید جلسہ بہا دیندہ ہے حکومت سب بھی مشترکہ ہے ماسٹر بھی مشترکہ ہے انگریز نظام سارا مشترکہ جدو مسیح سے جاؤ گے پوچھو گے کہڑا مذہب رکھتے ہیں ایمان رکھتے تو سائن ماجا کدی پوچھتے پوچھیں تو وہ ہندو بندی شیئیں بڑے اسے تو سارے کٹر لگے گا جب مولوی رکھنا پوچھنا ہے ہو یار تیرا مذہب کی ہے وہاں ہندو بندی شیئیں ٹی وی سے کنجر رکھنا کبھی نہیں تیرا کنجر مذہب کی ہے کبھی پوچھا نہیں سلطان رہی صاحب تا مذہب کی ہے ریما صاحب ہے تا مذہب کی ہے کدی نہیں پوچھ دو مسئلہ مطلب کہ کنجر بے مذہب تو مولوی مذہب والے کنجر نے مذہب دو اللہ ہو گیا آپ سوچو سیاحوں گونے ہلوا رکھ دو کبھی نہیں کھاوے گا

نظام مصطفیٰ بے چلا نہ ہو گئے جو ہے شک نظام مصطفیٰ دے مومن نزدیک ہو سنے لکھی تو نظام بھی نہیں ہو سکتا سبحان اللہ ہر اللہ کیوں پیچھے گئے ہیں یہ جو دونوں کیوں برابر رکھ دیں کتے بھی برابر رکھو پیو نو بھی برابر رکھو دونوں ایک ہی کی پلیٹے حلوہ رکھ دو پلیٹے کام میں آگے نام مرادی تو کتے نوی پیو نوی کتے برابر سمجھ گئے جی کتا بکھا رہے صوبہ کر کے پیو بیٹھا ہوئے تھلے وہ اگے ہوئے حلوا دے دے اگے چو کر دینا آپ آخنا کنجرا پیو نو کی دتا ہوں سیاح آخسی بے وقوف کا پوترا انہیں پیو نو اتنے بٹھایا حلوا دیتا پیو کتے نے اتنے بٹھا کے حلوا دیتا پیو نو تھلے بٹھا چو کر دیتے یہ گسا ہے بے دین ہے جرا بے وقوف ہو جاتی یار وہ خدمت کیا کر رہا ہے خدمت مطلب نام رادا اگے نہ ویک کی رکھا ہے اگے وے نہ ویک رکھا ہو اگے وے کی رکھا ہے اسے حلوا اتنے چو کرے پیو بعد اسلام کو فری نے یہود نے سارے نے آخیا برابر نہ رکھو صحیح اسلام

شیعہ دے بھی سکتا ہے لے بھی سکتا ہے ہندو سکھ یہودی مجوسی دے بھی سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں کافرو جو نظام حکومت سلطنت کا غیر اسلامی ہے کہ تصا کیوں مسلمان ہو یہ اسلامی ہے تو ثابت کرو طریقہ اسلام غیر اسلامی ہے اسلامی نظام کے ہو گیا نظام انگریز کا انگریز کا نظام ڈنڈے نال آیا ہوں بھی ڈنڈے نال کا چلتا ہے فوج لاہی چار دیے اور کوئی نہیں لا چار سکتا ظلم بغیر طاقت نہیں ہو سکتا ظلم ہی ہو رہا ہے اچھا عوام لوٹی جا رہی ہے عوام لوٹی جا رہی ہے عوام لوٹی جا رہی ہے نام کا تو عوام نے جمہوریت فوج میں ڈنڈا پر جی لٹی پینے کا مطلب یہ کمزور ہیں لٹن والے طاقتور ہیں بلکہ ووٹ لٹی پینے جو مرے تو لٹی نہیں پی ہے عوام تکڑی ہوئی چاہیے جی عوام کی حکومت ہے تو پھر عوام لٹے لٹتے پہ وہ نہیں ہو گیا جو اصل دیکھنا نظام اگر کافر مقصد ہے تو اس نظام میں منسلک افراد کا حکم کیا ہو گیا پہلے مسئلہ ہے بھی دھوں تے حلوے دے پاک پلیت ہونا بعد چاہ گے جو پاک کہہ رہا تے پلیت کہہ رہا کھا والا نظام کو پر ظلم دے تو شان ہن جڑے جڑے کھنن ہن انہاں نو دیکھو جڑے جڑے کھنن تو پیشن دے بندے لیکن اپنے اختیار نال جڑے کھنن نظام نو صحیح سمجھ دے نے متصل جو جے ہو رہے نظام نو غلط سمجھ جڑے ہوئے نظام کو غلط سمجھ دے جڑے ہوئے نے تو پیشن دے بندے نے جڑا پر دو جائے او مجبور ہے او چلاو کافر ہے کیونکہ کفر ایمان اختیار نہ لاندے ہن میں اسے فوج پولیس اسمبلی تھانہ کچہری افسران جتنی انگریز ہوتے نظام بیٹھے سارا جیتے جی دینی کا جان بوجھ کے چلو روٹی والے تو گولی والے روٹی والے گولی روٹی قلم گولی افراد ساڈے وسائل ساڈے نظام انہوں کا تعلیم انہوں کی عملی نظام انہوں کا علمی انہوں کا عملی انہوں کا قانون انہوں کا فکر انہوں کی تعزیب بھی انہوں کی حدود بھی انہوں کے ملک ساڈا تھوڑا بندیا ہوا بابا جی ماؤنٹ پینٹ لکیر لا گیا نا جو اللہ کا رسول پیغمبر تھوڑا لا گیا سدھی کمر تھوڑا لا گیا لکیر لا گیا انگریز کادی ونڈ کی تھی انگریز کا نظام ہے پہلے مشترکہ اس مشترکہ کی ونڈ ہونی پہ یہ تین سے ہندو کو لے کیتا ساڈے کو یہ ونڈ ہو گئی تبدیلی نہیں ہوئی ونڈ ہوئی نظام تے ہوئے برباد ہو ایک دن پہلے آ جائے انگریز ظالم نظام ظالمان ہے ایک دن چودہ اگست پہلے رات دن انگریز کا نظام ہے رات اسلامی نظام بن گئے کی رہ رہا ہے صرف سرحد نال نال نال مطلب ہے ہے انگریز انگریز جنگ جنگ نہ ہندو ہندو ہندو کہ دے نظام نظام نہیں نہیں تبدیل دا رقبے چ آیا وہی حکومت حکومت کفر اسلام کی بنیاد حکومت عوام نہیں عوام سے مسلمان کوئی نہیں ہاں، جی حکم لگنا حکم لگنا یہ اصول ٹھیک ہے مطلب ہے اٹھ سو سال مسلمان ہندو نے حکومت کی ظالم ہوئی اگر حکومت اکثریت کا حق ہے اقلیت کا نہیں اقلیت اور اکثریت ڈھیر دے تھوڑے معیار ہیں تے بابا جی پھر مسلمان پوری دنیا دے تھوڑے نے کفار بائی اتوار مسلمانوں دے ڈھیر ہیں پھر تے مسلمان دی حکومت آپ ظالمان ہو گئے کفار دی حکومت آپ حق ہو گئے جدو قلت قلت کثرت جمہوریت نو مان لو گے تے پھر یہ مطلب نکلے کہ آٹھ سو سال جڑے سارے علماء لے نے اولیاء نے اولیاء نے علماء نے تے عوام ہے تے بادشاہ جڑے نے او سارے ظالم تے غاصب سن کے ہندوستان دے تے ہندو دے ڈھیر سارا آبادی دے رقبے وچ پتہ پھر ظلم کر دینا انگریز نے آ کے انصاف کیا اتنے بھی اکثریت اتنے بھی اکثریت اتنے ہندو کی ہاں مسلم کی نظام بن سوال ہے نظام کا تبدیلی نہیں بند ہوئی انگریز خربوزہ پھاڑ کے بیٹھا سی دو بچے کھڑے لڑتے رہے تھے ایک ہندو ایک مسلم ایک گاندھی ایک قید اعظم گاندھی نے کہا میں لے لوں گا قید اعظم نے کہا میں لے انہیں آخر تم ایک دو میں خربوزہ کٹا نہیں کھا سکتے وہ لیا میں بند دینا انہیں چوری پھڑی بند کر دیتی انہیں کہتے ہیں گاندھی کو دے دو ایک دن کیوں گاندھی کے بچے ڈھیر ہیں کیا جا کے بچے چھوڑے اس کے نو ہیں اس کے تین ہیں تو نو تین کے اعتبار سے پاکستان ہندوستان کو بانٹ ونڈیا کون ہے مسلم ہندو ونڈے ونڈیا کون ہے مسلم بھی سولہ بنگلہ دیش کا ونڈے تو ساؤ ہندو نہیں منجا انگریز کے نظام ہی بحال ہے بنی دے کون آ تسا اس پیندی پئی حکومت انگریز کی حکومت نا ساری تین حکومت انگریز کی منڈی نے اصا پایا پوچھو کی آگے جی آزاد ہو گیا ترقی ہو گیا پہلے وہ بیڑا کر کے لوٹ گئے ہاں۔ ہندو ایک تھے منڈیا ہندو نہیں انگریز کے ہندو ایک رہے ہیں انگریز نے ہندو نہیں منڈیا انگریز نے منڈیا سانو بھی ادھر سولہ ادھر دس ادھر

کہ نظام قانون تہذیب سارا کفر دے جیڑے نال لگے کھڑے نو ہندو قسم دے ایک دن منافق عملی ایک دن منافق اعتقادی بس لہذا نظام کفر دا افراد منافق مومن جیڑا ہے اون تے فرض ہے کفر نو کفر سمجھے منافق نو منافق سمجھے بے شک اے گل

ہاں، آپ سے قید اعظم کی بیٹی جاتی ہے اندرا مہاتما گاندھی کے بیٹے بچن کے ساتھ ڈرامہ کھیلنے کے لیے فلم کھیلنے کے لیے وہ نیچے ہوتے پھر منڈے پھر ملک کا بندے پندرہ لاکھ بندہ مارے نوے ہزار کی لٹی حالی تک چالی لاکھ بندہ اتنے دی پایا چالی لاکھ اتنے دی پایا تو تاریخ انسان ہے تو پڑھو تیرا کیا دین کچھ نسل کچھ محمد مسلم مسلم کچھ یہ تو جان سوتا گئی ہوتی پہ جا سوتا گئی اگے جا کے انہوں نے سرداری مر جا گلانی مر جائے نواز شریف مر جائے سب رحمان مر جائے نورانی نیازی سارے مر جاؤ یہ تلے عوام نہیں کبھی نہیں پی امت سنی نہیں پی دین مٹ لٹتا پیا اتو پیسے لے کے رج پیسے پوچھو کہ آگے جی پرانا ہو گئے نام مراد جہاں دین چاہ جائے کپڑے اوکھے لگتے برباد ہوئے نا تو کیا بنائی بیٹھو